حضرت تبشبہ حضرت داؤد علیہ السلام تبشبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ان ازواج میں سے ہیں جو آپ نے جرمون سے یروشلم میں آ کر کی تھی اور یہ پڑھ چکے ہوں کہ یروشلم میں ان کی جو اولاد ہوئی ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی تھا تب شباہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوش قسمت ماں ہیں جس کے شوہر اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام دنیا کی حکومت اور نبوت عطا ہوئی ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مسرت اور عزت کی بات ہو سکتی ہے یہ پہلے ایک غریب شباہی کی بیوی تھی اس کے باپ کا نام العام اور شوہر کا نام اوریا تھا یہ شخص دارالخلافت کے حکیم سے اکثر لڑائیوں میں مصروف رہا کرتا تھا بعض مورخین نے آپ کا نام تب تب شوا یا بادشاہ اور بنت کے سبا بھی لکھا ہے قسمت کے بعد اس کا شوہر ایک جنگ میں مارا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور مرتبہ دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نہایت چہیتی اور پیاری بیوی ہوئی تب شبا نہایت خوبصورت و حسین عورت تھی اور جس قدر جمیلہ تھی اتنی ہی صاحب عقل و شعور بھی تھی اس کا گھر حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کے پاس تھا تھوڑے دن کے بعد بنی عموم کے مقابلے میں جو آپ سے کے زیر کمان شاہی فوج بھیجی گئی اس میں اوریا بھی تھا یہ بڑی بہادر سے نہیں یہ بڑی بہادری سے لڑتا رہا مگر قضا آ چکی تھی خود کی ایک مار موت کا نشانہ بنا اور میدان جنگ سے خبر آئی کہ اوریا شہید ہو گیا تب شبا کو اپنے شوہر کی وفات کا حال سن کر بے حد و صدمہ ہوا اس نے کئی دن تک شوق بنایا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بلا کر بہت ہمدردی سے تسکین اور تشویش دی اور جب شوق کے دن پورے ہو چکے تو نکاح کا پیغام دیا اور تب شبا نے منظور کیا اور یہ خوشی خوشی حضرت داؤد علیہ السلام کے حرموں میں شامل ہو گئی تھوڑے عرصے کے بعد اس کے وطن سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس سے آپ کو بہت محبت تھی لیکن وہ سخت بیمار پڑا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مانگی آخر ساتویں دن وہ لڑکا فوت ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام نے خود بھی صبر کیا اور اپنی عزیز بیوی تک کو بھی بہت دلاسا دلایا اور سمجھایا اس کے چند سال بعد پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس سے ماں کو بہت محبت تھی چنانچہ اس کا نام اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام رکھا یہ بچہ باپ کا بھی پیارا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بیوی سے محبت تھی وہ اس کی دل دہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے وہ سب حرموں میں بہتر اور حضرت داود علیہ السلام کی بہت پیاری تھی اس سبب سے حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حد درجے پیار کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت تبشبا نے ایک روز اس سے وعدہ لیا تھا کہ میری بات تیرا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تخت و تاج کا مالک اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا میں اپنے سامنے ہی اس کے نشینی اور باقاعدہ یہ انتظام کر دوں گا یہ وعدہ حضرت تبشبا کے لیے بڑی مسرتوں اور آئندہ کی خوشیوں کا ایک مشغلہ تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین